ابو روح حرمی بن عمارہ نے کہا ہمیں شداد ابو طلحہ راسبی نے غیلان بن جریر سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو بردہ سے انہوں نے اپنے والد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مسلمانوں میں سے کچھ لوگ پہاڑوں جیسے بڑے بڑے گناہ لے کر آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ گناہ بخش دے گا اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ ان گناہوں کو یہود اور نصارہ پر ڈال دے گا ابو روح نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ یہ شک کس راوی کی طرف سے ہے حضرت ابو بردہ نے کہا میں نے یہ حدیث عمر بن عبدالعزیز کو بیان کی انہوں نے کہا کیا تمہارے والد نے تمہیں یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تھی انہوں نے کہا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چودہ